واشهد ان محمدا عبده وعبده ورسوله اما بعد يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ایک دن عرب کی سرزمین پر ایک غلام پریشانی اور بدحالی کے عالم میں دکھوں کا ستایا ہوا رنج و علم سے اس کا جسم اس کا عکاس نظر آتا تھا بدن لہو سے کر بتر تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اپنے ظلم و ستم کا تذکرہ کیا اپنے وجود کے زخم دکھائے اپنے اوپر ٹوٹنے والی قیامتوں کا ذکر کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے تم سے پہلے بہت سے ایمان والے ایسے گزر گئے کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کے سروں پر آرے ہر کر ان کے وجود کو دو لفظ کر دیا گیا لوہے کی جنگیوں سے ان کے جسم کا گوشت نوچ لیا گیا کوئی بھی ستم اور کوئی بھی ظلم انہیں اپنے ایمان سے جگمگا نہ سکا یہ وہی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خباب سے پوچھا تھا کہ میں تمہاری کمر دیکھنا چاہتا ہوں حضرت خباب کرنے لگے امیر المومنین آپ میری کمر کی حالت دار نہیں دیکھ سکیں گے البتہ اپنا ہاتھ میری کے اندر ڈالیے آپ کو میری کمر کا اندازہ ہو جائے گا حضرت عمر نے ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا آنکھوں میں آنسو آ گئے پوچھنے لگے اے خباب تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوا کرتا تھا ارج کرنے لگے اے امیر المومنین آپ کے نارے گائے جایا کرتے تھے اور مجھے اس پر لکھا دیا جاتا تھا اور میرے وجود کے میرے بدن کے خون سے میرے گوشت سے اور میرے جسم کی چربی سے وہ ہمارے آپ کے بہتے ہوئے دارے بل یہاں پر اپنے ذہنوں میں ایک سوال پیدا کیجیے یہ ظلم یہ ستم آخر وہ بعد میں پر کیوں ہوتا رہا وہ کون سا دین تھا وہ کون سا مسلک تھا وہ کون سا مذہب تھا کہ جس کو اپنانے کی بنا پر ان پر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور یہ ازل سے ہوتا چلا آیا ہے ہر دور میں ہر زمانے میں جب بھی ایمان والے اپنے قد کو بلند کرتے ہیں ان پر اسی طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جایا کرتے یا علیہ سلاۃ وسلام چشم فلک نے وہ عجیب نظارہ کس طرح دیکھا ہوگا ایک رقاصا بادشاہ کے دربار میں رقص کر رہی ہے اپنے جسم کے زاویوں سے بادشاہ کا دل خوش کر رہی ہے بادشاہ محسوس ہوا خوش ہوا کہنے لگا مام کیا مانگتی ہے اس نے بادشاہ کے چہرے کو دیکھا اس کی بات کو پرکھا کہا ہے بادشاہ مجھے کون یحییٰ علیہ سلاط سلام کہ کائنات کا رب خوشخبریاں دے رہا تھا یا کیا نسر ہوتا ہوں غلامی ہوں یقیاط وسلام ہم تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں ایک ایسے بیٹے کی کہ جس کا نام یک ارے سلاد وسلام ان اللہ یو بچے ہوتا وہ سب سے کم بک ملتا وہ سہی دوں وحسورا ہوں وہ ندی اتنی عظمتیں اتنی برکتوں والا نبیوں میں اس کا شعار ہوگا اور وہ لمحات کس قدر جہاں گزار ہوں گے کہ جب اس طرح کے کہنے پر یحییٰ علیہ السلام کا سر فلک کیا جا رہا ہوگا اور فرشتہ حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کر رہا ہوں سلام یوم حل و یوم یمود و وہ یوم یمو اے یحییٰ ہے السلام جب تم پیدا ہوئے تم پر سلام لیکن اپنے ذہنوں میں اس سوال کو پیدا کیجیے کہ سلاد وسلام کا جرم کیا تھا کون سا دین لے کر اٹھے کون سے مذہب کا پرچار کر رہے تھے کون سے مذہب کی بات کرتے تھے کہ دنیا والوں کو ان کا زندہ رہنا گوارا تھا اور وہ لمحہ وہ نظارہ اس کا تصور کیجیے کہ جب یہودیوں شہودیوں کے مسلم کرتے عیسیٰ علیہ السلام دیا جائے ان کے ہاتھوں میں میٹے ٹھوک دی جائے ان کے پاؤں میں کیڑے گاڑ دی جائے ان کی پیشانی میں کیڑوں کو گاڑ دیا جائے ان کے سینے میں میٹھے ٹھوک دی جائے اور انہیں سوائے ہستی سے مٹا دیا جائے وہ اشار سلاد وسلام کہ جن کے بارے میں کائنات کے رب نے فرمایا وہی ہر دنیا ہم ومن المقربین وہ عیداری سلاد و سلام کہ جب مائی مریم سلام اللہ علیہ علی سے عیسا کو قوم میں لے کر آ رہی ہے قوم خراب کر رہی ہے اور عیسائی سلاد و سلام کو کائنات کا رب قوت گویائی دے رہا انی عبد اللہ وہ جہاز علی نبی آپ وہ جہاز اسے مسلوب کر دینا چاہتی پھانسی پر لٹکا دینا چاہتی انہیں مجھے گوارا نہیں کہ اس کا وجود اس دھرتی پر قائم رہے یہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ کائنات کے نے علیہ رہے کا سلام کو اپنی طرف بلند کر لیا کہ کا غروب اور یہ کہ آخر عیسیٰ علیہ علی سلاد وسلام قوم سے دین کا پرچار کر رہے تھے قوم سے مذہب کا نام لینے کے لیے اس گراف پر بھیجے گئے تھے قوم سے مذہب کا الگ الگ کرنے کے لیے آئے تھے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ سولی پر لٹکایا جا رہا ہے خبیر بن گئے جسے قرآن کا دل کہا گیا مگر کبھی صاحب یاسین کا تذکرہ اور پھر اس تذکرے پر غور و فکر شاید کبھی نہ کیا ہو اور جس نے کیا ہو اسے مبارک ہو کہ جب وہ دور کا ہوا رہا تھا آ کر اپنی قوم کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کر رہا تھا رسولوں کیا کیا اسے لٹا دیا اس کے وجود پر چڑھ گئے اسے نمک دیا گیا مارا گیا اس کے وجود پر اٹھایا گیا اس کی پتلیوں کو توڑ دیا گیا اس کی ہڈیوں کو توڑ دیا گیا اس کے وجود سے خون کے بخار بلند ہونے لگے اور وہ اپنی جان اللہ کے سپرد کر بیٹھا آخر اس کا جرم کیا کیا اس نے کچھ جاتا ہے کوئی قتل کیا کیا اس نے کوئی اور ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے قوم مخالف ہو گئی سوچنے کی یہی بات ہے کہ وہ کس دین کا پیروکار تھا کس مذہب کا پرچار کرنے والا تھا اور کس مسلب کی بات کرنے والا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ ہو سے کہا گیا کوئی خنجر مار رہا ہے کوئی تلوار بھوک رہا ہے حضرت حبیب کا جرم کیا تھا کس دین کا علم لے کر وہ لوگ اٹھے کس مذہب کی بات کو تھے کس مسلک کا پرچار کرتے تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور ارشاد بنایا رضی اللہ تعالیٰ ہو اس لشکر کے سالار ہوں گے یہ شہید ہو جائے تو جا کر ابن ابھی طالب سالار ہوں گے اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ اللہ بھی رضی اللہ تعالیٰ ہو اس لشکر کی سالاری اور پھر میدان کا آزاد بتا ہوتا ہے سید تھا شجہار شجاعت بہادری کہ کارنامے دکھاتے ہوئے شہادت کے سے بے فائد ہو جاتے ہیں سال اپنے بندے گھر جائیں کہ جو بیشی بھی ایک جاری ہندوستانی بھی اختیار لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا وہی سوال کہ جیسے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ہوگی اپنے وجود کو یہ تو وہ سمجھتے ہیں لیکن کائنات کا رب اپنی رخ میں کٹ جانے والوں کو دنیا میں بھی عزت ادا کیا کرتا ہے اور آپ میں بھی عزت سرفراز کیا کرتا ہے عیسائی سلام کا یہ بھی کیا نام تھا کیا ومالك لا الذي هداني وإليه ترجعون الله في عبادة اس کا اعلان آه. تھا اللہ کی علوبیت کو مانو اللہ کی ربوبیت کو مانو اللہ کی وحدانیت کو مانو یہ اس آه. کا اعلان تھا اور اس کا ایک دوسرا بھی اعلان تھا یا قوم المرسلین اے میری قوم رسولوں کی اطاعت میں آ جاؤ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا اعلان فرمایا ان کی کیا تبلیغ تھی ان کا کیا پیغام تھا ان کی کیا دعوت تھی یہی یا کہ مانو اللہ کو الہ مان لو اس کے سوا کوئی اختیار آپ کا مالک نہیں ہے اس کے سوا کوئی کمالات کا مالک نہیں ہے اس کے سوا کوئی محدود شریف نہیں ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے یاد رکھ لو ہر عظیم کا رب اس کا علاج کے اندر لیا اور صحابہ یہی پیغام لے کر عرب کی سرزمین پر اٹھتے ہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی جو تربیت فرمائی اسی تربیت کی آج ہم سب کو ضرورت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی تو آپ